اس کی ماں کب مر گئی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی عمر چھ چھ سال ہے